ہاں جی۔ السلام علیکم علامہ طالب الرحمان صاحب جی جی, جی، السلام علیکم وعلیکم السلام جناب طالب الرحمان صاحب جی جی راول پنڈی سے جی ہاں جی اچھا گزارش یہ ہے جی, جی۔ دو مسئلہ دریافت کرنے تھے جی یہ اپنا شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب شاہ عبد العزیز صاحب اور ان کے جو متبین آتے ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے وہ کفار مرتدین ہیں مشرقین یا نہیں ہیں دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب نے اللہ میں یہ بات لکھ دی کہ جو بات میں ان و سنت سے ہٹ کے کی ہے میں اسے بری ہوں جی تو جو حضرت اللہ میں شاہ اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بات میں نے کتاب و سنت سے ہٹ کے کی ہے میں آپ سے بری ہوں تو یہ لہٰذا وہ بری ٹھیک ہے اور یہ جو شاہ رفیع الدین صاحب ہو گئے شاہ عبد الزیر صاحب ہو گئے ان کے متبین ہو گئے وہ وادت الوجود کے بڑی سختی سے قائل ہیں اور وادت الشہود کے وہ وادت الوجود کو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یعنی تقریباً آپس میں ایک ہونے کا تو ان کے متعلق کیا خیال ہوگا پھر وہ سارے مشرقین گئے یا نہیں مسئلہ یہی میں نے بتا دیا نا کہ جو شاہد اللہ کے منج پر ہیں کہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہم نے بات کی ہم اس سے بری ہیں تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں لیکن جو اس بات پر مصر ہے عالم بھی ہے جانتا بھی ہے کہ عقیدہ والد الوجود جو ہے شکریہ شرکیہ نظریہ ہے ایسا آدمی جو بھی ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا عالمی کیوں نہ ہو اگر اس کا یہ عقیدہ ہے وہ چاہیے ہو تو اس کو سمجھانا پڑے گا عالم ہو تو اس کو ایک دفعہ خبردار کرنا پڑے گا کہ سیدھا کتاب اس سنت سے ہٹ کرے پر خبردار کرنے کے باوجود بھی وہ قائم ہو پھر ان کا حکم وہی ہے کہ یہ لوگ دار اسلام خارج ملت اسلام سے پھر تو یہ مشارف الدین صاحب اور ان کے بھائی اور پھر متعین جو بھی ہوں اب ہم ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ان کے یہ عقائد تھے کون سی کتابوں میں ہیں ہاں، شاہ شاہ شاہ شاہ کی تو پوری کتاب ہے دمغل الباطل اسی موضوع پر اچھا، ولی اللہ صاحب العزیز صاحب کے فلاح میں سارا کچھ شاہ ولی اللہ صاحب کے جناب کل مکاتیب کے اندر المکتوب المدنی کے نام سے یہ سارا مکتوبہ اسماعیل کے ہاں جو انہوں نے لکھا تھا اسماعیل دلوی صاحب وہ بھی کافر مشرق بن گئے کیونکہ وہ سرات مستقیم میں ان کو اپنے بزرگ سار کچھ مان رہے ہیں سرات آخری کتاب چونکہ شاہ اسماعیل کی قرآن ہے لہٰذا وہ عقیدے پر عقیدے کی صحیح ترین کتاب ہے اچھا, اچھا، یہ پتہ لگتا ہے ہم عقیدہ وہی ہے جو آخری کتاب میں درج ہے یعنی باقی وہ شاہ اسماعیل صاحب کا پھر عقیدہ یہی ہوا کہ ان کے خاندان سارا کافر مشرق ہے صرف وہی صاحب توحید نکلا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اصول اور قانون پھر وہ خود بھی کافر اور مشرق ہے مسئلہ یہ ہے کہ شرح عقیدہ تعویہ احناف کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات درج کر دی ہے کہ ابن عربی اور اس کی یہ عقیدہ آپ کی تو نہیں ہے آپ نے آپ کی ہے وہ تو ابن تعویہ جس کی ہے ابن کی حنفی جو ہے وہ تو تجلا بھی ہوتے ہیں جس طرح کے ہم مشبہ ہوتے ہیں مجمہ تو پھر تو کیا آپ کس کو حنفی کر دیں گے حنفی اس کو کہیں گے جو ابو علی سرکار کے عقیدے پر ہو علامہ بنیزا کے سردار کے دیوبندی کوئی بھی عقیدے پر نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ ہم تو ماتوری بھی اور شری ہیں امام صاحب کا غلط ہے ایک ہے کہنا ایک ہے حقیقت اس میں بہت فرق ہوتا ہے دعوے حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے کیا اس میں کیا فرق ہے محمد والا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت انکار ہے ختم نبوت مانی کا اور جو بندی ختم نبوت زمانی کا انکار کریں وہ تو صاف لے کر ہیں کہ اگر بالفرد بعض زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا ہو تو خاتم محمد میں کچھ فرق نہ آئے یہ کیا ہے دیکھو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسائل ٹیلی فونوں پر قبل بحث نہیں ہوتے اگر آپ کو پہلے بھی آپ فون کرتے رہے ہیں بات کرتے ہیں آپ کا جواب بہتر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدیق صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے شروع کرا دیتا ہوں میں آج کل ہاں، کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں میں نے کی ہیں پہلے بھی لیکن وہ فونوں پر باتیں نہیں ہوتی اچھا، آپ چلو جب ہم بیٹھیں گے صاحب علم آدمی سمجھتے ہیں پھر آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے اپنے تمام مشاہد کو کافر مشرق کہہ دیا ہم کدھر جائیں دیکھو ہم کسی پر فتوا نہیں لگاتے ہم کر ہیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ تو عقیدہ تو ہے وہ تو لکھ رہے ہیں صاحب بس پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حجت اللہ البالغہ جو ہے اس کی تاریخ دیکھی جائے اور مکتوب مدنی کی تاریخ دیکھی جائے تو پھر کیا بنے گا اگر تاریخ میں وہ پہلے اور یہ بات میں توبہ کر لیتا ہے توبہ تو اس وقت ہوگی کہ جب یہ ثابت کہ حجت العال بالغ بات کی ہے اگر وہ پہلے کی اور مطلوب مدنی بات کا ہو پھر ہاں سر یہ تو پھر آپ ثابت کریں گے نا بیٹھ کے کون سی تاریخ کون سی بات پہلے کی کون سی بات کی ہے جی۔ شاہ اسماعیل شاہد الدین شاہ محمد یعنی اس خاندان کو تو کافر مشرق کہنا ہی پڑ جانا پکی بات ہے جو بھی آدمی ہو چاہے وہ شرفی الدین ہے یا کوئی بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ اصول اور قانون سرکار کہہ رہے ہوں سبحانی معلوم شانی یہ معلوم کو مشہور کے مطلب کہا جا رہا ہے اور بتا دو پھر کیا کہنا پڑے گا پھر تو دیکھو یہ تو آپ آپ کو اگر وہ خواہش ہے تو ٹائم رکھ لیں علماء کے ساتھ ہم آپ کی میٹنگ بٹھا کے کرا دیں گے اچھا آپ سے گفتگو ہو جائے گی جی۔ ٹیلی فونوں پر یہ بحث جو ہے نا صحیح نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں دیکھیں کیوں نہیں صحیح ہوتی آپ کو معلوم ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی سامنے بیٹھنے سے یعنی گستاخ کو ہو جاتی ہے بے ادبی ہو جاتی ہے بندے کے اندر یعنی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ شرک ہے سبحانی معظم شاہ کہنے والا پکا کافر مشرق اچھا صحابہ کرام کہتے تھے کنہ نہ ترا اللہ میں آپ کو یہ یہ بھی اسلام لکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھنے پر کتابیں موجود ہوں گی آمنے سامنے کتابیں رکھی ہوں گی آپ حوالہ دیں ابن تہمیہ کا جاوید کا رفیع الدین کا اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے گا ٹیلی فون نہ کوئی کتاب ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے جی۔ بات آپ پیش کریں گے علماء آپ کو مطمئن کریں گے جواب دیں گے جو بھی کچھ ہوا میں میں آپ کو صرف کتاب بتا دینا وہ دیکھ کے سارا مطالعہ کرو میں بات آپ کو تکلیف دے دوں گا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں وہ کہیں مصروف ہوتے ہیں پروگرام بن جاتا ہے نا کہ بیٹھنا ہے ہدایت میں مصروف ہوتے ہیں نا آپ لوگ تو سب سے بڑی ہاں جی، جی، جی۔ تقریب مدارس کے لیے مدارس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم نثا تو یہ علماء لوگوں کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں بہت ہاں، اس فتح ہیں مجموع الفتاوا جو ہے نا سامنے بس سباب رکھیں گے تو جواب کتاب الاسماء و صفات جی۔ اس کے اندر یہ حضرت ہیں سبحان امام شان وغیرہ اس کے متعلق تعویل کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں بنتا چاہیے اور بات اس سے ہٹ کر مجھے ہے کہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ منشا توحید شرک کیا ہے میں اس وقت کسی جگہ میٹنگ میں بیٹھا ہوں اچھا کسی اور ٹائم پہ بات کر لیں ٹھیک ہے آپ ٹائم پھر آپ ہاں، ہاں۔ ٹائم دے دیں جی۔ ہاں، بس آپ جی رابطہ کر لینا آپ مغرب کے بعد ٹائم ٹیلی فون کر لینا ان شاء اللہ ٹھیک ٹھیک ہے بڑی مہربانی